حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ صلی اللہ نے خلیفہ ہوتے ہیں ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتے تھے اور دوسرے مشیر اسے برائی کا مشورہ دیتے تھے اور برائی کی ترغیب دلاتے تھے اور محفوظ وہی رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو سات